خاصا خاصان رس وقت دعا ہے خاصا خاصان دعا ہے آ کے پر جب ہم جب ہم بالخصوص میرے ملک کا سفر کرتے ہیں یا بالخصوص وہ علاقوں میں جہاں دعوت اسلامی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی رمک اور چمک نظر نہیں آتی جب ان جگہوں پر نمازیں پڑھنے کا کافروں میں سفر کرنے کا مدنی مشوروں میں حاضری دینے کا یا وہاں کی مساجدوں میں جب جانا ہوتا ہے تو جو کلام اس وقت یہ پڑھا جا رہا ہے یہ کلام بعض اوقات قلب کی گہرائی سے نکلتا ہے خاصا خاص رسول وقت دعا ہے خاصا خاص رس وغیر تیری ہماری موریشس میں حاضری دی تو موریشس کے اندر الحمدللہ بہت زبردست اجتماعی ذکر و نعت ہوا لیکن وہ بھی ملک چونکہ وہاں اتنے زیادہ مسلمان نہیں ہیں بعض کے قول کے مطابق سترہ فیصد مسلمان ہیں دل جلنے والے یہ معاملات ہیں تو مدنی مشورے میں اس طرح مطلب یہ بات ہوئی تھی کہ اب آپ کے ملک کے اندر یہی چیز ساؤتھ افریقہ میں دیکھی جب مزمبک جانا ہوا وہاں دیکھی لسوتھو جانا ہوا وہاں دیکھی اور بھی جو کیلیاں بھی حاضری ہوئی تھی وہاں دیکھی تو ایک احساس پیدا ہو رہا تھا اور وہ احساس یہ تھا کہ ان سے سوال کیا جائے کہ میرے اسلامی بھائیوں آپ غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں اور آپ کسی سڑک پر چل کر آ رہے ہیں اور ہم سامنے سے آ رہے ہیں جبکہ اس ملک کے اندر مسلمان اقلیت میں ہیں اکثریت غیر مسلم ہیں اب سامنے سے آنے والے کو سلام کرنا ہے اب وہ کیا پہچان ہے آپ کی کہ آپ کو دیکھ کر سلام کیا جائے نہ لباس سے ظاہر ہو رہا ہے نہ چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے نہ کوئی اور ایسا ماحول اختیار کیا جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی جو سامنے سے جو آ رہا ہے یہ ایک میرا مسلمان ایک اسلامی بھائی ہے اس کو سلام کیا جائے ایسی حالات بیرون ملک جب سفر کرتے تو نظر آتی ہے یہی ہند کا سفر کریں تو آپ کو نظر آئے گی کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے تو وہاں پر اس طرح کے جذبات اٹھتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں گویا کہ اس طرح کی فریاد کرنے کا جی چاہتا ہے جو آپ ابھی سن رہے ہیں دعا ہے Thank you. جا نماز کے لیے چلو تو کہتا ہے میں ناپاک ہوں مسلمان سے کہو تین دن کے لیے کافلے میں سفر کریں میرے پاس وقت نہیں ہے بارہ ماہ کیسے جا سکتا ہوں جبکہ وہ کسی ملک کے اندر بارہ ماہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کی نیت لے کر بسا ہوا ہے وجہ اسے پیسے کمانے ہیں بیرون ملک جائے تو کیسینوں میں نظر آتا ہے جہاں جوا کھیل رہا ہے اپنی مسلمان بیوی کو لے کر کلب میں جاتا ہے جہاں اس کی بیوی غیر مردوں کے ساتھ ناچ رہی ہوتی غیر ملک میں جا کر بالخصوص شراب کا عادی بن گیا جوئے کا عادی بن گیا اسے نماز پڑھتا دیکھو تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے اسے نماز پڑھنے نہیں آتی بعض ممالک وہ دیکھے جس میں قرآن عربی میں نہیں لکھا ہوا چارے مسلمانوں کو نہ لباس کی پرواہ ہے نیچے سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے کا مسلمانوں کا ذہن نہیں ہے مسلمانوں سے کلیمہ پوچھو تو اسے کلیمہ پڑھنے نہیں آ رہا گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی رہا کرارا غیر مسلم اقوام مسلمانوں کے اخلاقیات ان کے کردار اور میڈیا کے ذریعے گھروں میں داخل ہو کر کس طرح اپنا کلچر داخل کر چکے مسلمان کے بچے انبیاء کرام علیہ السلام کے اتنے نام نام نہیں جانتے جتنے یہ فلموں اور ڈراموں میں آنے والے ایکٹر کے جانتے ہیں کیا حال ہو چکا ہے اس وقت مسلمانوں کا کیا ہمارے اندر اسلام کی خدمت کرنے سنتوں کی خدمت کرنے مسلمانوں کو ان کی اصل اسلام کی روح بتانے اس مسلمانوں کو سنتوں کی اثر روح بتانے کا کیا جذبہ موجزہ نہیں ہوتا کہ ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے جو قوم کے مالک تھی علوم اور حکم کی اب علم کا معنام نہ حکمت

گے پریاد ہیں مد کی گے فریاد ہے کسی سے نگے با ویڑا یہ تباہ ہم یا بد ہے ہے تمہارے ہم نے یا ہے تمہارے نسبت بہت اچھی ہے اگر حال تورا

طاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں چھوٹوں وفا